آج رمضان کا چھبیسواں روزہ ہے تین چار دنوں کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو جائے گا چلا جائے گا لیکن یہ مہینہ پھر دوبارہ آئے گا جب تک آسمان اور چاند زمین اور سورج باقی ہے تب تک رمضان کا مہینہ آئے گا اور جائے گا لیکن اگر ہم چلے گئے تو پھر دوبارہ واپس نہیں آئیں گے یہ رمضان کا مہینہ جب سے شروع ہوا ہے آتا ہے چلا جاتا ہے لیکن انسان جو اس دنیا کے اندر آیا ہے جب یہاں سے واپس چلا جائے گا تو پھر کبھی واپس نہیں آئے گا ہم نے اس سفر کے لیے کیا تیاری کی ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے ہم ایک مہینے کے لیے اپنے ملک سفر کرتے ہیں پورے سال تیاری کرتے ہیں بازار میں گئے سامان سستا نظر آیا خرید کر کے لا کر کے رکھ دیے پورے سال انسان سفر کی تیاری کرتا صرف ایک مہینے کے لیے جانا یا دو مہینے کے لیے جانا لیکن ایسا سفر جس کی واپسی نہیں ہے جس میں عہدہ نہیں ہے جس میں انسان واپس نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ سے گڑگڑائے گا روئے گا کہ دوبارہ مجھے دنیا کے اندر بھیج دیا جائے تاکہ میں جا کر کے وہاں نیک عمل کروں لیکن کبھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی اللہ تعالیٰ کہے گا ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تمہیں مہلت دی لیکن تم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے رمضان کا مہینہ تو آتا اور جاتا رہے گا لیکن ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کر لی آخرت کے لیے اس پر ہمیں اور آپ کو دھیان دینا چاہیے یہ جو آخر ایام ہیں ان آخر ایام کو غریمت جانتے ہوئے جا زیادہ نیک اعمال کریں اپنے اندر تقوا پیدا کریں اخلاص پیدا کریں اور دعائیں کریں کہ اللہ ابامن ہمارے اعمال کو قبول فرمائے ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور جو کوتاہیاں رہ گئیں اللہ تعالیٰ ان کو درگزر فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے عامر رب العالمین معزز بھائیوں اس آخری ان آخری دنوں میں ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العالمین یا دین اسلام کے اندر ہر مسلمان پر فرض کر دی گئی اور زکوٰۃ الفطر ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا ہے کس لیے دو مقصد کے لیے پہلا مقصد یہ ہے کہ تحرت الشاہ میں لغ و رفس کی روزے دار سے رمضان کی حالت میں روزے کی حالت میں جو لغو باتیں ہو جاتی ہیں لیانی باتیں ہو جاتی ہیں اور جو فسق و فجور کی یا شہوانی باتیں ہو جاتی ہیں ان تمام چیزوں کا کے کفارے کے طور پر زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا گیا ہے وہ تو المساکین اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو مساکین ہیں ان مساکین کی خوراک ہے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ عید منائیں اور ہمارے درمیان ایسے فقرا مساکین ہوں کہ عید کا دن جو کھانے پینے کا دن ہے وہ دن بھی ان کے لیے روزے جیسا دن رہے اس لیے شریعت نے روزے مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ الفطر کو فرد کر دیا گیا ہے فرض کر دیا ہے اور اس کا وقت بھی متعین کر دیا گیا وقت یہ ہے کہ یہ عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے ہمارے بھی فرما ہمارا قبل صلاح زکوٰۃ مقبولہ جس نے عید کی نماز سے پہلے ادا کیا یہ مقبول زکوٰۃ مانی جائے گی وہ مانا ادا حباد صلاح اللہ فی الدم صدقات اور جس نے عید کے بعد ادا کیا ایک عام صدقہ مانا جائے گا اگر اس نے عید سے پہلے نہیں ادا کیا تو عید کے بعد بھی ادا کرنا ہے کیونکہ یہ مالی چیز ہے اس میں غریبوں کا حق ہے یتیموں کا حق مسکینوں کا حق ہے اس لیے اسے عید کے بعد بھی ادا کرنا ہے لیکن ایک عام صدقہ ہوگا اور زکات الفطر کا حکم اس سے ادا نہیں ہوگا یہ ہمارے نبی نے فرمایا لہٰذا زکات الفطر کا جو وقت ہے وہ عید کی نماز سے پہلے پہلے اسے انسان کو ادا کرنا ہے زکات الفطر میں انسان کو کیا نکالنا ہے اس کے تعلق سے بھی حدیث اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر شاہ امن تمرین اور شاہ امن شاہرین کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا ہے ایک شاہ کھجور یا ایک شاہ جو الحر آزاد پر بھی غلام پر بھی ولسا مرد پر بھی اور عورت پر بھی وہ صغیر ابن المسلمین اور چھوٹے اور بڑے مسلمانوں پر سب پر اللہ رب نے فرض کر دیا ہے اس کو وہ امرا بحان قبل یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ ہمارے نبی نے حکم دیا ہے کہ عید کی نماز جانے سے پہلے اس زکات الفطر کو ادا کر دیا جائے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زکات الفطر میں انسان کو غلہ نکالنا ہے بعض روایتوں کے اندر تعام کا ذکر آتا ہے تعام کہتے ہیں خوراک اور غلے کو لہذا زکات الفطر کے اندر اصل یہ ہے کہ انسان غلہ نکالے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی درہم تھے دینار تھے لیکن آپ نے پیسہ نہیں نکالا دیرام دینار اور درہم نہیں نکالا بلکہ آپ نے غلہ نکالا اور صاحب کرام کو غلہ نکالنے کا حکم دیا یہ ایک شعار ایک پہچان ہے لہذا انسان اگر پیسہ نکالتا ہے تو یہ شعار چونکہ ظاہری چیز ہوتی ہے لہذا اس پر یہ عمل نہیں ہو پاتا ہے اس لیے سنت یہ ہے اور اصل یہ ہے کہ انسان زکات الفطر کے اندر غلہ ہی نکالے اب لوگ یہ بار بار سوال کرتے ہیں کہ زکات الفطر کی کتنی رقم کتنی رقم رکھی گئی ہے تو میرے بھائیوں اس کا سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے ملک میں فون کر کے بتا دیں کہ میری طرف سے آپ زکات الفط ادا کر دیں آپ کی طرف سے غلہ نکال دیا گیا آپ کی زکات الفط ادا ہو گئی انسان جہاں رہتا ہے وہاں زکات الفطر ادا کرتا ہے زیادہ بہتر ہے لیکن وہ اپنے ملک میں جہاں زیادہ فقر و فاقہ ہے زیادہ غربت ہے انسان زکات الفطر کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کر سکتا ہے لیکن شرط یہ کہ عید کی نماز سے پہلے لوگوں کو مل جانا چاہیے اور لہذا زکات الفطر کے اندر جو اصل ہے وہ غلہ ہی ہے وہ اصل غلہ ہی اللہ کے سر کے زمانے میں بھی پیسہ تھا لیکن پھر بھی آپ نے غلہ ہی نکالنے کا حکم دیا تاکہ عید کے دن ان لوگوں کے سامنے دستے سوار کرنے سے بچ سکیں اور کھانا کھا کر کے عید کی خوشیوں میں لوگوں کے ساتھ شریک ہو سکیں اور جہاں تک اور صدقات کی بات ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آج لوگ زکوٰۃ الفطر میں لوگ پیسہ ہی چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں آپ کے پاس اللہ آپ کے اوپر اللہ رب العالمین نے اور چیزیں رکھ دی ہیں آپ صدقات و خیرات پیسے میں ادا کیجیے اور ان کا تعاون کیجیے ان کو ہیبا کیجیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن زکوٰۃ الفطر ایک شعار اور ایک پہچان ہے اس لیے شریعت نے غلے کے طور پر رکھا ہے کہ اسے باقاعدہ نکالا جائے تاکہ لوگ دیکھیں اور عید کی خوشیاں لوگ منا سکیں کہ اب جو عید آنے والی ہے اس لیے لوگ زکات الفطر کو ہے جو ہے نکال رہے ہیں تو زکوٰۃ الفطر اصل غلہ ہے اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ جو ہے دینے کا حکم دیا ہے حتیٰ کہ جس ملک میں جو بھی خوراک ہو انسان اس خوراک کے لحاظ سے ایک شاہ ایک سو تقریباً ڈھائی کلو یا پونے تین کلو کے آس پاس ہوتا ہے اتنا انسان دکات الفطر میں غلے کے طور پر غریبوں اور رسیموں کو دے گا یہ ہمارے بھی ایک حدیث ہے حدیث کے اندر پنیر کا بھی لفظ آتا ہے اور اس طریقے سے جو کا بھی لفظ آتا ہے اور بھی دیگر الفاظ آتے ہیں اور بعض حدیثوں کے اندر لفظ تعام آتا ہے اور تعام کے معنی ہوتے خوراک کے لہذا انسان جہاں رہتا ہے وہاں کی خوراک کے لحاظ سے انسان دکات الفطر کرتا ہے اگر آپ یہاں کے ریال کے لحاظ سے دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں کا ریال اپنے ملک کے لحاظ بھیج دیں لیکن ان سے یہ کہیں کہ بھائی آپ زکوٰۃ الفطر ہماری طرف سے غلہ دے دیں اور جو پیسہ بچ جائے اس پیسے کو آپ غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں تاکہ وہ دیگر ضروریات اپنی پوری کر لے لیکن زکات الفطر کے اندر اصل انسان غلہ ہی دینا ہے یہاں سعودی عرب کے اندر دیکھیے کہ آپ اگر جا کر کے ان کو بیس ریال دیتے ہیں لیکن وہ آپ کی طرف سے بیس ریال لوگوں میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ وہ چاول لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں یہاں کی جمعہ خیریہ جو بھی تنظیمیں ہیں وہ پیسہ ضرور آپ سے لیتی ہیں لیکن پیسہ تین مسکینوں کو نہیں دیتے وہ بلکہ وہ آپ کے پیسے سے غلہ خرید کر کے غریبوں کو دیتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ الفطر کے اندر اصل غلہ ہی ہے اصل خوراک اور تعام ہے جو انسان غذا کھاتا وہی غذا دینے کا حکم دیا گیا ہے لہذا اگرچہ آپ یہاں کے لحاظ سے پیسہ بھیجیں لیکن آپ ان سے یہ ضرور کہہ دیں کہ بھائی آپ ہماری طرف سے غلہ دے دیں اور جو پیسہ بچ جائے اس پیسے کو بھی یتیم مسکینوں کو دے دیں تاکہ اپنی دیگر ضروریات کے اندر اس پیسے کو خرچ کر سکیں لیکن اصل اسلام کے اندر غلہ ہی دینا ہے بلکہ یہاں کے علماء نے اور اس طریقے سے اکثر علماء کا قول یہی ہے کہ اگر انسان قیمت نکالتا ہے تو اس کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی زکوٰۃ الفطر کیونکہ زکوٰۃ الفطر کے اندر انسان کو غلہ ہی دینا ہے ہمارے نبی کی سنت یہی ہے اور یہی اصل ہے لہذا انسان زکوٰۃ الفطر میں غلہ ہی دے ہی اللہ کے سل کا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور جو ان کو دینا ہے جو یتیم ہیں اور جو غریب اور فقیر لوگ ہیں ان کو دینا ہے حتیٰ کہ اس کے لیے نصاب کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے انسان جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہے وہی دے گا نہیں بلکہ ہر مسلمان کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر نکالنے کا حکم دیا ہے اور علماء نے بیان کہ اگر آدمی ایک دو دن کی خوراک اس کے پاس ہے تو وہ بھی زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا وہ نکال کر کے دوسروں کو دے گا لیکن وہ بھی زکات الفطر ادا کرے گا کیونکہ اس کا دو مقصد ہے ایک تو روزے دار سے جو غلطی ہو جاتی ہے اس کا کفارہ ہے لہذا وہ بھی روزے دار ہے لہذا اس کو بھی ضرورت ہے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ مسکینوں کا کھانا ہے لہذا ایک دو دن کی خوراک بھی اگر کسی کے پاس ہے تو اسے بھی زکات الفطر ادا کرنا ضروری ہے یہ ضروری نہیں کہ انسان مالدار ہو اور زکوٰۃ کا نصاب کا مالک ہو تبھی وہ زکات ادا کرے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے اسی طریقے سے عید کی رمضان جب ختم ہوتا ہے تو خوشی کے طور پر اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر ہمیں دو عیدیں دی گئی ہیں ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے عید کا چاند نظر آ جانے کے بعد ہمیں کثرت سے تکبیر کہنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ حب الحمد اللہ اکبر کبیرہ الحمد اللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتم و اصیلہ عید کا چاند آ جانے کے بعد سے لے کر کے اگر انتیس کا چاند ہو گیا ٹھیک اگر تیس کا مہینہ ہوا تو تیس پورا ہو جانے سے مہینہ مکمل ہو جاتا ہے اس وقت سے انسان جب تک عید کی نماز نہ پڑھ لے اس وقت تک کثرت سے انسان کو تقبیر کہنا چاہیے عید کی نماز آنے سے پہلے انسان غسل کرے اچھے کپڑے پہنے اور اس طریقے سے کھجورے کھا کر کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائے ہے کیونکہ رمضان میں اس وقت میں انسان روزے سے رہتا ہے اس لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ جانے سے پہلے انسان کھجو میں کھا کر کے جائے اور اس طریقے سے عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے ورنہ انسان مسجد کے اندر بھی جو ہے عید کی نماز ادا کر سکتا ہے اگر عید کی نماز مسجد میں ادا ہو رہی ہے تو مسجد میں آنے کے بعد دو رکعت تحت المسد پڑھ کر کے انسان کو بیٹھنا ہے لیکن اگر عید کی نماز انسان عیدگاہ میں ادا کرتا ہے چونکہ وہ مسجد نہیں ہے اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح میں نہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز پڑھی نہ اس کے بعد کوئی نماز پڑھی لہٰذا وہاں پر انسان جا کر کے بیٹھ جائے اور امام امام کے آنے کا انتظار کرے اور امام جس طریقے سے نماز پڑھائے اس طریقے سے انسان نماز پڑھے تو عید کی نماز اگر مسجد میں ہے تو آپ دو رکا تحت المسد کر کے بیٹھے اور اگر باہر ادا کر رہے ہیں تو وہاں پر تحت المسد نہیں ہے عید کی نماز کے لیے عورتوں کو بھی لے جانے کا حکم دیا گیا ہے بلکہ تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا نے یہاں تک فرمایا جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کے حدیث میں عطیہ رضی اللہ تعالیٰ کی کہ آپ نے باقاعدہ حکم دیا کہ حیض و نفاس والی عورتوں کو بھی لے کر کے جاؤ وہ عورتیں جو دوشیدائیں ہیں اور پردہ نشی ہیں ان کو بھی لے کر کے جاؤ تو کسی صحابیہ نے سوال کیا کہ اگر ہمارے پاس جلباب نہ ہو یعنی حجاب اور برقع نہ ہو تو ہم کیا کریں تو نے فرمایا کہ اپنی سہیلی سے لے لو چادر اور دوپٹہ لے لو اور یا چادر لے لو اور کیا نام ہے یہ جلباب اور برقع لے لو اور اس کے بعد نماز عید گاہ کے اندر جاؤ اگر حیض و نفاس والی عورت ہے تو نماز نہیں پڑھے گی البتہ دعا میں شریک رہے گی اور جو حیض و نفاس والی عورتیں نہیں ہیں وہ نماز بھی پڑھیں گی اور دعا کے اندر بھی شرکت کریں گی تو مانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے کہ عورتوں کو عیدگاہ جانے کے لیے حکم دیا ہے کہ عورتیں عیدگاہ جائیں اور جا کر کے وہاں پر نماز ادا کریں اگر عورت عیدگاہ میں نہیں جاتی ہے تو اس کے لیے گھر کے اندر نماز نہیں پڑھنا ہے کیونکہ اس نماز کا تعلق باہر سے ہے اگر مسجد میں جائے جہاں پر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی وہاں نماز پڑھے یا عیدگاہ کے اندر نماز پڑھے ایسا نہیں کہ عورتیں جماعت بنا کر کے گھر کے اندر نماز پڑھ لیں یا ہر عورت الگ الگ نماز پڑھ لے ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق مسجد یا عیدگاہ سے ہے لہذا جب وہ عیدگاہ یا مسجد میں جائیں گی عورتیں تبھی جا کر کے نماز پڑھیں گھروں کے اندر عید کی نماز پڑھنا عورتوں کے لیے مصنون نہیں ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صحاب کرام سے ایسا کوئی عمل نہیں ملتا ہے عید کی نماز کیسے پڑھیں گے دو رکعت ہوتی ہے پہلی رکعت کے اندر سات تقبیریں کہی جاتی ہیں قرآد سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے قرآد کی جاتی ہے اور دوسری رکعت کے اندر قرآد سے پہلے پانچ تقبیریں ہوتی ہیں اس کے بعد پھر قرآد کی جاتی ہے پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھنا مصنون ہے اور دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ غاشیہ پڑھنا مصنون ہے عید کی نماز کی بھی کوئی نیت نہیں ہے جیسا کہ اور عبادات کی کوئی نیت نہیں ہے ہمارے ملکوں میں لوگ باقاعدہ لوگوں کو نیتیں سکھاتے ہیں کہ اسے پہلے نیت کرے جیسے جنازے کی نیت سکھائی جاتی ہے عید بقرعید کی بھی نیتیں سکھائی جاتی ہے حالانکہ نیت کا تعلق دل سے ہے آپ عید گاہ گئے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئی آپ کا ارادہ ہے یہی آپ کی نیت ہے اس کو زبان سے کہنا یہ میرے بھائی دین کے اندر ایک نئی چیز ہے اور اس طریقے سے اسے اہل علم نے علماء نے اسے بدعت قرار دیا ہے اور ہمارے بھی کہ من عمل عمل علیہ فاور جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہر کر کے وہ مردود ہے عید کی نماز آپ نے پڑھ لی عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے مسلمان بھائی سے جب ملاقات ہو تو انسان کو تقب اللہ منا منکم کہنا چاہیے کہ اللہ ابامن ہمارے اور تمہارے اعمال کو قبول فرمائے یہ انسان کہے معانقہ کرنا گلے ملنا یہ مانوی کی سنت ثابت نہیں ہے معانقہ کب کیا جاتا ہے جو انسان سفر سے واپس آتا ہے سفر سے واپسی پر انسان گلے ملتا ہے لہذا اگر کوئی نیا آدمی ہو سفر سے آیا اسے معانقہ کیا جائے گا لیکن اگر وہ سفر سے نہیں آپ کے ساتھ گیا آپ کے ساتھ واپس آ رہا ہے عید کی نماز کے فوری بعد معانقہ کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ثابت نہیں ہے آپ اسے دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے امال کو قبول بنائے عید کی نماز ختم ہو گئی تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد اگر گھر کے اندر دو رکعت سنت پڑھنا چاہے تو معدنی کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھ کر کے جب آتے تھے تو گھر کے اندر دو رکعت نماز پڑھتے تھے جیسا کہ سنن حدیث ہے البتہ عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے عید کی نماز کے بعد کوئی سنت یا کوئی نفل پڑھنا وہاں پر جائز نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہاں پر یہ سنت نہیں پڑھی ہے تو عید کے کچھ احکام تھے اللہ تعالیٰ کہ اللہ ہر ہمارے سیام کو ہمارے قیام کو قبول فرمائے اللہ اربرامین ہمیں بار بار رمضان کا مہینہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے کیوں قبول فرمائے اللہ اربامین امت مسلمہ کو دنیا کے اندر سرگنڈی عطا فرمائے عزت و کامیابی عطا فرمائے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرے ہمارے والدین جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے ان کو اطاعت پر قائم رکھے اور جو وفات پا چکے ہیں اللہ ابامین ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ ابر قبر نصیب فرما اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے اللہ ان پر رحم فرمائے اور اللہ جب ہم دنیا سے جائیں اللہ تعالی ہمیں کلم توحید کو زبان پر ہماری زبان پر جاری فرمائے اور اس طریقے سے وفات کے بعد اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور جنت الفردوس کے درج نصیب فرما امین بارک اللہ علیہ ندیم و نافان ان تعالی جواد الکریم القمر رسول رحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد يا أهل الدين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما